مبارک مبارک مبارک مبارک مکہ کی فضا second album by Fahad Shah and Junaid Jamshed حج اور زیارت مبارک ہو تم کو متائے سعادت مبارک ہو تم کو وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی نور ہدایت مبارک ہو تم اے ظاہر طیبہ بائے جنید جمشے پڑھتا ہوا نا طور جھکائے ہوئے سر جا پڑھتا ہوا نا طور جھکائے ہوئے سر جا جا تجھ کو مبارک ہو مدینے کا سفر جا جا تجھ کو مبارک ہو مدینے مکہ کی فضا second album by Fahad Shah and Junaid Jamshed میری قسمت مجھے اللہ نے دکھلا دیا کعبہ میری قسمت مجھے اللہ نے دکھلا دیا کعبہ یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں یہاں دار العطا ہے اور میں ہوں خدا یاستاخ کلے کا بے ترالم درہم تون خزانی ساؤنڈ ماسٹر کا یہ خوبصورت البم ہر جگہ دستیاب ہے یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں یہاں دار العطا ہے اور میں کلے کا بیلم درہم تو خزانے ترالم